حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے بریرہ کو خریدا لیکن اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا لی میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا تو اسے آزاد کر دے ولا اسی شخص کے لیے ہے جو پیسے دے کر خریدتا ہے چنانچہ میں نے اسے آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے اپنے خامن کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کی بابت اختیار دیا وہ کہنے لگے وہ مجھے بہت بڑی دولت دے تب بھی میں اس کے نکاح میں رہنے کے لیے تیار نہیں چنانچہ اس نے اپنی علیحدگی کو پسند کر لیا اور اس کا خاوند آزاد تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انسی